فأتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم ثم الآخرين الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أغرقنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بس فرعونی سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے بس اب تو ہم پکڑ لیے گئے موسا علیہ السلام نے کہا ہر گز ایسا نہیں ہو سکتا یقین مانو کہ میرے ساتھ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں جو مجھے ابھی ابھی راہ دکھا دیں گے ہم نے موسا علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لکڑی مارو اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسا علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں اور بے شک آپ کے رب اے نبی بڑے ہی غالب اور مہربان ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے فرعون اور اس کی قوم کا عبرت ناک انجام فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر کو تمام رعایا کو مصر اور بیرون مصر کے لوگوں کو اپنے والوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر بڑے تم اور ٹھاٹ سے بنی اسرائیل کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے چلا بعض کہتے ہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی تھی ان میں سے ایک لاکھ تو صرف سیاہ رنگ گھوڑوں پر سوار تھے لیکن یہ خبر اہل کتاب کی ہے جو تعمل طلب ہے کعب رحمہ اللہ سے تو مروی ہے کہ آٹھ لاکھ ایسے گھوڑوں پر سوار تھے ہمارا تو خیال ہے کہ یہ سب بنی اسرائیل کی مبالغہ آمیز روایتیں ہیں اتنا تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرعون اپنی کل جماعت کو لے کر چلا مگر قرآن نے ان کی تعداد نہیں بیان فرمائی نہ اس کا علم ہمیں کچھ نفع دینے والا ہے طلوع آفتاب کے وقت ان کے پاس یہ پہنچ گیا کافروں نے مؤمنوں کو اور مؤمنوں نے کافروں کو دیکھ لیا موسا علیہ السلام کے ساتھیوں کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ موسا اب بتلائیے کیا کریں پکڑ لیے گئے آگے بحر قلزم ہے پیچھے فرعون کا ٹڈی دل لشکر ہے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن ظاہر ہے کہ نبی و غیر نبی کا ایمان یکساں نہیں ہوتا موسا علیہ السلام نہایت ٹھنڈے دل سے جواب دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں تمہیں کوئی ایزا نہیں پہنچ سکتی میں اپنی رائے سے تمہیں لے کر نہیں نکلا بلکہ احکم الحاکمین اللہ کے حکم سے تمہیں لے کر چلا ہوں وہ وعدہ خلاف نہیں ان کے اگلے حصے پر ہارون علیہ السلام تھے انہی کے ساتھ یوشا بن نون علیہ السلام تھے یا آل فرعون کا مؤمن شخص تھا اور موسا علیہ السلام لشکر کے آخری حصے میں تھے مارے گھبراہٹ کے اور راہ نہ پانے کے سارے بنو اسرائیل حیران و پریشان ہو کر ٹھہر گئے اور اضطراب کے ساتھ موسا کلیم اللہ علیہ السلام سے دریافت کرنے لگے کہ اسی راہ پر چلنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا موسا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اتنی دیر میں تو فرعونی سر پر آ پہنچے اسی وقت پروردگار کی وہی آئی کہ اے موسا اس دریا پر اپنی لکڑی مارو اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو آپ نے لکڑی ماری جس کے لگتے ہی بحکم باری تعالی پانی پھٹ گیا اس پریشانی وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جو ابن ابی حاتم میں ان الفاظ سے مروی ہے یا من قبل کل شيء المكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا یعنی اے اللہ آپ وہ ذات ہیں جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے خود موجود تھے اور ہر چیز کو وجود میں لے آنے والے اللہ اور ہر چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہمیشہ رہنے والے اللہ آپ ہمارے لیے اس مشکل گھڑی سے نجات کی راہ نکالیے یہ دعا موسا علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہی تھی جو اللہ تعالیٰ کی وہی آئی کہ دریا پر اپنی لکڑی ماریے قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی سے وہی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسا علیہ السلام آئیں اور تجھے لکڑی مارے تو موسا کی سننا اور ماننا پس سمندر میں رات بھر اللہ تم رہا اس کی موجیں ادھر ادھر سر ٹکراتی پھنی کہ نہ معلوم کہ کب اور کدھر سے آ جائیں اور مجھے لکڑی مار دیں ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ لگے اور میں ان کے حکم کی بجاوری نہ کر سکوں جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی یوشا بن نون علیہ السلام نے فرمایا اے بی اللہ موسا اللہ کا آپ کو کیا حکم ہے آپ نے فرمایا یہی کہ میں سمندر پر اپنی لکڑی ماروں انہوں نے کہا پھر کیا دیر ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی مار کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھٹ اور مجھے چلنے کا راستہ دے دے بس اسی وقت وہ پھٹ گیا راستے بیچ میں صاف نظر آنے لگے اور اس کے آس پاس پانی بطور پہاڑ کے ہو گیا اس میں بارہ راستے نکل آئے بنی اسرائیل کے قبیلے بھی بارہ ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر دو فریق کے درمیان جو پہاڑ حائل تھا اس میں طاق بن گئے تاکہ ہر ایک دوسرے کو سلامت روی سے آتا ہوا دیکھے یہ روایت تفسیر میں جدید قبر کی ہے پانی مثل دیواروں کے ہو گیا اور ہوا کو حکم ہوا اس نے درمیان سے پانی کو اور زمین کو خشک کر کے راستے صاف کر دیے بس اس خشک راستے سے آپ ماں اپنی قوم بنی اسرائیل کے بے کھٹ کے جانے لگے پھر فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے قریب کر دیا پھر موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تو سب کو نجات مل گئی ان میں سے کوئی نہ ڈوبا اور باقی سب کافروں میں سے کوئی نہ بچا ابن مسعود اللہ فرماتے ہیں فرعون کو جب بنی اسرائیل کے بھاگ جانے کی خبر ملی تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا اس کی کھال اترے اس سے پہلے میرے پاس چھ لاکھ لشکر جمع ہو جانا چاہیے موسا علیہ السلام بھاگا بھاگ دریا کے کنارے جب پہنچ گئے تو دریا سے فرمانے لگے تو پھٹ جا کہیں ہٹ جا اور ہمیں جگا دے اس نے کہا یہ کیا تکبر کی باتیں کر رہے ہیں کیا میں اس سے پہلے بھی کبھی پھٹا ہوں اور ہٹ کر کسی انسان کو جگا دی ہے جو آپ کو دوں گا آپ کے ساتھ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسا کیا یہی راستہ اور یہی جگہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی انہوں نے کہا پھر نہ تو آپ جھوٹے ہیں نہ آپ سے غلط فرمایا گیا ہے موسا علیہ السلام نے دوبارہ یہی کہا لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا اس بزرگ شخص نے دوبارہ بھی یہی سوال جواب کیا اسی وقت وہی اتری سمندر اپنی لکڑی لکڑی لکڑی اے ماری اب آپ کو خیال آیا اور لگتے ہی سمندر نے راستہ دے دیا بارہ راہیں ظاہر ہو گئیں ہر فرقہ بنی اسرائیل کا اپنے راستے کو جان گیا اور اپنی راہ لگ گیا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے با اطمینان تمام چل دیے موسا علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر پار نکل گئے اور فرعونی ان کے تعاقب میں سمندر میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور سب کو ڈبو دیا جب سب سے آخری بنی اسرائیلی نکلا اور سب سے آخری قبطی سمندر میں آ گیا اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی ایک ہو گیا اور سارے کے سارے قبطی ایک ایک کر کے ڈبو دیے گئے اس میں بڑی عبرتناک نشانی ہے کہ کس طرح گنہگار برباد ہوتے ہیں اور نیک کردار شاد ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں بے شک آپ کے رب اے نبی زبردست غلبے والے اور مہربانی کرنے والے شفقت سے اپنے بندوں کے ساتھ پیش آنے والے اور ان پر رحم کرنے والے ہیں